الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد يحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمادنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وتقى بالله شهيدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلكم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين مشرقوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ کے گھر مسجدیں تعمیر کریں شاہدین اعلان حسین بالکفر اور اپنے آپ پر وہ کفر کی گواہی بھی دینے والے ہیں الائی کا حبیطت اور اگر وہ کریں گی تو ان کو کیا فائدہ ان کے تو سارے اعمال برباد ہو گئے وہ سنگارے ہوں اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والے ہوں گے إنما مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر مسجدیں تو صرف وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين تو ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ ہوں اجعل تم سفایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا یہ عمل اس شخص کے برابر سمجھ لیا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے لا عند اللہ یہ دونوں اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے اللہ لا دل القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں فرماتے رب من انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب بك من الشياطين آبی بك رب ربد يحذرون اللہ رب العزت والجلال کی حمد و صنعت جیسے اس کی شان کے شاعر ہے صلاح السلام سیدنا و سید الرب والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و سلام و السلام کے بعد جو لوگ موجود تھے انہیں یاد ہوگا کہ میں نے اس سے پہلے خطبے میں عرض کیا تھا بتایا تھا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قدر اہمیت کی حامل ہیں کہ ان کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے انہیں اپنے گھر کہا ہے باوجود اس کے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ کسی گھر کا محتاج نہیں ہے اس کو کسی گھر کی ضرورت نہیں ہے وہ جب بھی کسی چیز کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شرف بخش رہا ہے اس کی عزت افزائی ہو رہی ہے ورنہ کائنات کی ہر شے اسی کی ہے کیا مسلمان کیا کافر کیا زمین کیا آسمان ہر شے اللہ رب العزت کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر شے کی نسبت اپنی طرف کی نہیں ہے بیت اللہ کہا ہے یہ اللہ کے گھر ہے رسول اللہ کہا ہے یہ اللہ کے رسول ہے عبد اللہ کہا ہے کہ اللہ کا بندہ ہے اور مسجدوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کہا ہے تو یہ نسبت ہے تشریف اور تکریم کے لیے ہے عزت افزائی کے لیے ہے اس کا مقامی مسئلہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ خاص طور پر میرے لیے ہے اور میں ان کا مالک ہوں میری ہی مرضی چلتی ہے باقی زمین کے خطوں کی ملکیت اللہ تعالیٰ نے آخری طور پر اپنے بندوں کو دے رکھی ہے اور ہم جانتے ہیں اور سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ میرا گھر ہے یہ میری زمین ہے یہ میرا پلاٹ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان گھروں کی نسبت اپنی طرف کی ہوئی ہے اس کی عارضی ملکیت بھی کسی کو نہیں دی ہوئی اللہ جی کے پاس اس کی ملکیت ہے اسی لیے اس کا نقشہ بھی آسمان سے بن کے آتا ہے اس کی بنیادی تعمیر بھی اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے اور اس میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ ہم سے گٹیا سے گٹیا انسان بھی اپنے گھر میں کسی کی مسجد نہیں چلنے دیتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی نے خیمہ بھی لگایا ہوا ہو رات بھی کھوتی ہوئی ہو تو وہاں بھی اسی کی مرضی چلتی ہے جتنا بھی ہوتی جو بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہو وہاں کسی اور کی مرضی کیسے چل سکتی ہے اور اس کی مریض کی ہے تو اس نے کسی کو نہیں دی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے کہ اپنے گھر کا ہے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ ہو یا اس کی بیٹیاں دنیا بھر میں پھیلی ہوئی مسجدیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں اس لیے ان کی تعمیر اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے ان کی تعلیم بھی اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے ان کا اصل سر اللہ کے ہاتھ سے پاس ہو کے آتا ہے دنیا کی بڑی تین مسجدیں مسجد حرام جہاں بیت اللہ واقع ہے کعبہ واقع ہے کب سے بنی ہوئی ہے جب سے انسان ہے تب سے اللہ کا گھر ہے تعلیم اس کی حضرت سے آدمی علیہ تو اسلام نے کی پھر مرور زمانے سے اس کے نام و نشان مٹ گئے لوگوں کو پتہ نہیں رہا کہ یہ کہاں ہے اللہ تعالیٰ نے کسی اور پریشن کو سنی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور بندے کو کھڑا کیا اور بندہ اس طرح قابل احترام اس قدر اللہ نے اس کو عزتیں نصیب کی کہ دنیا بھر کے اہل ادیان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا تھا یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ اسات اسلام ہمارے تھے عیسائی کہتے ہیں ابراہیم علیہ سات اسلام ہمارے تھے مشرقین مکہ کہتے تھے ابراہیم علیہ ایرا اسلام ہمارے ہیں اور مسلمان کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابراہیم میرے اور میں ابراہیم کرتا سے ابراہیم ندی اللہ تعالیٰ نبی گواہی جی کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کہتے ہیں ابراہیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور محمد الرسول اللہ ابراہیم کے ہیں علیہ وسلم دین کے اعتبار سے بھی خاندان کے اعتبار سے بھی اور نبی صاحب اسلام نے یہاں تک بھی فرمایا کہ تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکر سود میں بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا ہے اور وہ مقام وہ مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے صرف دو آدمیوں کو دیا ہمارے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے صرف دو آدمیوں کو وہ مرتبہ دیا جس سے ان کا کوئی مرتبہ نہیں سب سے اونچا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے قرب کا سب سے اونچا مقام خلیل اللہ ہے اور یہ صرف اللہ سات السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور کسی کو نہیں اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے کما اتخذ ابراہیم خلیلا جیسے اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اپنا خلیل بنایا علماء نے کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے آج کے قریب محبت کے درجے بیان کیے ہیں ابتدا ہوتی ہے محبت کی پھر پھر بڑھ بڑھ جاتی جاتی ہے ہے اور ہر بڑے ہوئے مرحلے کا ایک مستقل نام ہے اور آخری مرتبہ جو محبت کا ہے وہ خلت ہے اور مقام خلیل ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلاط السلام حضرت محمد الرسول اللہ کو ملا اور کسی کو نہیں ملا اس بات میں بھی یہ دونوں مشترک ہیں اور پھر آپ جانتے ہیں ہی مکمل ہوتی جب تک ابراہیم علیہ السلام کا نام نہ لے اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد علی ابراہیم ابراہیم وعلی آل حمید مجید انالا الحمد علی محمد وعلی وعلی آل آل محمد علی ابراہیم ابراہیم حمید مجید اللہ نے فرمایا ابراہیم مکان ہم نے حضرت ابراہیم علیہ سات وسلام کو بتایا کہ ہمارے گھر کی جگہ یہ ہے کس نے بتایا کسی بلدیا والے نہیں بتایا اللہ رب بولے اپنے آسمان سے نشاندہی کی کہ اللہ کے بندے ابراہیم میرا گھر یہاں ہے اسے تعمیر کر دو دنیا کو بتا دو کہ یہاں اللہ کا گھر ہے ابراہیم علیہ سات سلام نے سب کو چھوڑ چھاڑ کے اس کو آباد کیا اور تعمیر کیا مستری بن کر مزدور بن کر تعمیر کیا اللہ کے گھر کا مستری اور مزدور بننا بہت اونچا مقام ہے اور یہ انبیاء کا مقام ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو دو ابراہیم علیہ صاحب اسلام اللہ کے گھر تعمیر کرتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام گھر اور مٹی پکڑا رہے تھے اینٹیں پکڑا رہے تھے یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے اس کی نشاندہی اس کو خود کی سعودی اربا خود مقرر کیا کتنی سبیاں جیت گئی ہیں جنہوں نے تاریخ سے بیت اللہ بنا ہوا ہے آج تک ایک کی اس میں اضافہ نہیں ہو سکا اور کمی نہیں ہو سکی جو بڑھتی گھٹتی ہے وہ مسئلے حرام ہے جو بیت اللہ کی ارد گرد بنی ہوئی ہے بیت اللہ اپنی جگہ پر قائم ہے اور کمال کے بدل ہے اس کا اللہ نے ایسا مقام بچا ہوا ہے کہ مشرقین مکہ نے اس کو نئے سے تعمیر کرنا چاہا پرانا ہو چکا تھا وہ سیدھا ہو چکا تھا تو انہوں نے پیسے اکٹھے کیے وہ شاید ہم سے وہ تھوڑے زیادہ عقل مند تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے گھر پر حلال کمائی لگانی ہم تو حرام کو پاک کرنے کے لیے دس بیس لاکھ کما کے دس بیس ہزار مسجد میں دے دیتے سمے سے باقی پاک ہو گئی ہے اللہ کی قسم قریب کبھی پاک نہیں ہوتا جو مرضی کر لے لیکن اس سے سمجھتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے احترام ہے مقدس ہے محترم ہے مشرف ہے مکرم ہے اس لیے اس پر صرف پاک کمائی لگنی چاہیے پر پاک کمائی ان کے پاس ہوتی نہیں تھی کوئی کہیں تھوڑی بہت ان کا کاروبار ڈاکے مارنا تھا چوریاں کرنا بدکاریاں کرنا ڈاکے مارنا بندے لوٹنا یہ تو ان کا مشغلہ تھا تو سارے مل کر اتنے پیسے کیسے نہیں کر سکے جس سے چھوٹا سلی اللہ کا گھر تعمیر ہو سکے تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ بجائے حرام کمائی لگانے کے گھر تلا چھوٹا گھر دو حرام نہ لگاؤ اس لیے ایک حصہ اس کا باہر نکال دیا جن کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی زیارت نصیب کی ہے حج عمرہ کی ہے وہ جانتے ہیں ایک حصہ بیت اللہ کا ابھی تک باہر ہے جسے حدیم کہتے ہیں اس کا حکم بیت اللہ ہی کا حکم ہے بادشاہ اتراتے رہتے ہیں فخر کرتے رہتے ہیں اللہ کی حکمت کیسی زبردست ہے بادشاہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا اور فقیروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے چوبیس گھنٹے دروازہ کھولا ہوا سبحان اللہ کیا اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کیا اس کی مہربانی ہے کہ جو چاہے جب چاہے بیت اللہ کے اندر جا سکتا ہے وہ حتیم باہر بیٹھا ہوا ہے جب کوئی چاہے اس کو ڈاک کسی کے دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے تو حتیم باہر رکھ دیا اسی لیے دو کولوں کی دو کونوں کو بوسا دیا جاتا ہے دوسرے دو کونے ہیں ہی نہیں بوسا کہا جائے اس سے دو کونے ہی ہیں اصل بیت اللہ کے دو ہی کونے ہیں دو کونے ہیں ہی نہیں حکیم باہر آئے ہوئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا کہ اس کو اس کے اندر شامل کر دیں حضرت عائشہ صدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صاحب السلام نے ایک بار فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ گرا کے ان بنیادوں پر دوبارہ کھڑا کروں جن بنیادوں میں اس کو میرے دادا ابراہیم علیہ صاحب السلام نے تعبیر کیا تھا لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ تیری قوم ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے یہ کہیں گے کہ کیسا نبی ہے اللہ کے گھر گرا رہا ہے اس کے نقشے تبدیل کر رہا ہے اس لیے جو بنا ہوا ہے اس کو ایسے ہی دو پھر بن زبیر نے اس کو اس میں شامل کیا تھا لیکن وہ بنی میاں کو غصہ چڑھا انہوں نے پھر اس سے نکال دیا آج تک پھر اسی طرح ہے لگتا یہی ہے کہ اس نے حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فقیروں کو بھی اپنے گھر کے اندر جانے کا موقع فراہم کر دیا اس لیے اس کو باہر رکھا ہوا تو یہ آسمان سے اس کے رکشا بنا انبیاء نے اس کی تعمیریں کی کیا مقام و مرتبہ ہے اور دوسرا اللہ کا گھر مسجد افسا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلاط اسلام نے تعمیر کیا اور تیسرا اللہ کا دنیا کے اندر سب سے اہم گھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے مسجد نبی جس میں ایک نماز ہوئے تو ایک ہزار نماز کا سلام ملتا ہے نبی سات اسلام مکے سے حضرت کر کے مدینہ تشریف لائے اونٹنی پہ سوار ہے پشوا پہ سوار ہے تمام قبائل انسار کوشش کر رہے ہیں کہ لگام پکڑ کر ہم اپنے گھر لے جائیں حضرت محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ہر کسی کی خواہش ہوگی اب نبی صاحب اسلام کا گھر تو نہیں ہے مدینے میں کہیں کہیں تو آپ نے جانا ہے تو ہر کسی کی خواہش سے آپ میرے گھر میں حاضر ہو جائیں میرے گھر میں مہمان بن جائیں میرے گھر میں رہ جائیں ہر آدمی گھر لینے کے لیے تیار ہے مدینہ بھی دے دیا اور ہر کوئی انفرادی طور پر بھی اپنا گھر لینے کے لیے تیار سب کوشش کر رہے ہیں کہ آپ پولیس آفسر دروہا داؤں گا لوگوں اس کی لگان چھوڑ دو اس اونٹنی کی لگان چھوڑ دو فن مورت اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا ہوا ہے اس کو پتا ہے میرے کہاں بیٹھنا ہے نبی کی اونٹنی ہے نبی کی اونٹنی ہے حکم دے دیا ہے کہ کوئی نہ پکڑے اس کی اپنی مرضی سے بیٹھے گی جہاں بیٹھے گی اس کو اللہ کی سے حکم ملا ہوا ہے اللہ اکبر نبی کی تو اونٹنی کا بھی یہ عالم ہے اس کے صحابہ کا کیا عالم ہوگا صحابہ کے تابعین کا کیا عالم ہوگا نبی صاحب السلام کے قدم پر چلنے والے انسانوں کا کیا عالم ہوگا جو اشرف المخلوقات میں چھوڑ دو اس کو یہ اللہ کی مرضی سے چل پھر رہی ہے کوئی نہ اس کو پکڑے اونٹنی چلی ایک مکان پہ جا کے بیٹھ گئی وہاں سے اٹھی پھر ایک چکر لگایا چکر لگا کے وہیں جا کے پھر بیٹھ گئی اللہ بہت جہاں چکر لگایا وہاں محمد اللہ خرے مسر نبی تعلیم کی یہ رچا آسمان سے اللہ نے اونٹنے کے ذریعے پاس کروایا یہ اللہ تعالیٰ نے نشاندہی مسجد نبی کی بنیادوں کی نشاندہی اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے کی کسی انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں اور پھر اونٹنی چکر لگا کے اب وہ انصاری انساری کے گھر کے سامنے جا کے بیٹھ گئی وہیں سے مسجد نبی شروع ہوتی ہے وہیں ختم ہوتی ہے اور اس کے پچھواڑے ابو ابو ایوب انصاری کے گھر ہے دونوں کام ہے کہ ایک ہی کر دیا اونٹنی نے نبی صاحب کے گھر کی بھی کر دی اللہ کے گھر کی تعین کر دی یہ اللہ کا گھر ہے یہ اللہ کے نبی کا گھر ہے اللہ اکبر وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر تعمیر کر رہے تھے اور وہ کلمے کہہ رہے تھے جو میں نے آپ کو پہلے سنائے ابراہیم علیہ السلاط اسلام اور اسماعیل علیہ السلاط اسلام بھی دعائیں کر رہے تھے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام بھی دعائیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے اللہ کے گھر کی تعمیر کے وقت پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں عملی طور پر حصہ لینا چاہیے پیسے بھی دینے چاہیے اور عملی طور پر بھی حصہ لینا چاہیے ہمری شاؤں میں بھی حصہ لینا چاہیے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور محمد الرس کی سنت ہے اس کو حقیق جاننا اپنی حکارت ہے اللہ کے گھر کی تعمیر حضمت ہے عزت ہے وقار ہے انسان کا جو کام ابراہیم علیہ کے اپنے ہاتھوں سے کرے محمد الرف وسلم اپنے ہاتھوں سے کرے وہ کام کرنا ہے کہ عزت کہاں ہے دنیا میں کوشش کرنی چاہیے جہاں اللہ کے گھر تعمیر ہو رہا ہو وہاں کو دو چار ہی نہیں پکڑا دے سنت ادا کرنے کے لیے اور یہ انجن پکڑاتے ہوئے اللہ سے دعا کر لینی چاہیے ربنا تکبر من لا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللہ اکبر اور امام الانبیاء کیا کہہ رہے تھے اللہ عمر ایسے اللہ ایسے فخر الانصار والمحاضرہ اللہ زندگی تو آفت کی زندگی ہے دنیا میں کیا کر لے گا جتنا بھی ایسے آرام ہو کوئی نہ کوئی ٹانڈا کسی نہ کسی کے طرف سے چکا ہی رہے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دنیا میں انسان مصیبتوں سے سو فیصد حاصل رہا لے اس کا کوئی امکان نہیں اس سے بڑا احمد اور بیوقوف کوئی نہیں ہے جو دنیا کے اندر پورے اطمینان اور سکون زندگی کی تلاش میں ہے کہ یہاں کوئی تکلیف نہ ہو یہی ہو سکتا بندہ آیا ہی امتحان کے لیے ہے امتحان میں تکلیف نہیں ہوگی تو اور کیا اللہ عیش اللہ عیش اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے وہاں کوئی کانٹا نہیں ہوگا کوئی مصیبت نہیں ہوگی کوئی دکھ نہیں ہوگا کوئی تکلیف نہیں ہوگی کوئی پریشانی نہیں ہوگی کوئی خاص ایسی نہیں ہوگی یہ پوری نہ ہوا ہے میری ہوات اچھا ہی جن کو چکن غلط ان کی حالات اچھا ہوں مصیبتیں سارے کی ساری اکٹھی کر کے ہمیں جہنم پر ڈال دی جائیں گی اور آرام سارے کے سارے اکٹھے کر کے ایسے جنت کو دے دی جائے گی ان شاء اللہ ان کو منظر کھینچا ان کو منظر خنچا کہ دنیا کی کوئی کو آزاد کر ہی نہیں سکتی ممکن ہی نہیں ہے ہم تو ایسے ہی گھبرا جاتے ہیں کہ مسلمانوں پر اتنی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں کیا مصیبتیں ہیں مصیبتیں تو وہ جو اللہ نے کفار کے لیے جان کی کو پھاڑ کر لیے جائیں آزاد جبڑے جل جائیں گے دوبارہ جبڑے چلا دیں گے پھر جل جائیں گے پھر چلا دیں گے پھر جل جائیں گے پھر چلا دیں گے کبھی نہ مرنے دیں گے رسندہ بنا یہ کافر جہنم میں رسندہ رہے گا نہ مرے یہ مستقل موضوع ہے اور ارے ایمان کے لیے یا ماتا صحیح اور خوشوں کو جو تمہارے جی کے کسی نہ پوری کرتے ہیں پہلے ایمان کی ہر خاص پوری کرتی ہے جائے سی ہاں ماں تک اچ زبان سے بات نکل نہیں پائے گی پہلے پوری ہو جائے گی وہ پھل کھانا ہے وہ منہ کے پاس آ جائے گی اور یہ پرورزگار کہہ رہا ہے جس سے اپنی صداقت اپنی قبیلت اپنی سچائی کے شمار دیکھنا دنیا کے اندر دے دیے ہیں اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ ان کی خواہشیں دنیا کے اندر پوری کر کے نمونے کے طور پر دکھا دیتا ہے کہ تیرے دل کے اندر ایک بات آتی ہے مولا تم اسے پوری کر دیتا ہے ظاہری کوئی اسباب نہیں ہوتے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ظاہری اسباب کے بغیر خواہشیں پوری کرنا مولا کریم کے اختیار میں ہے سکار اللہ اللہ کل شہر سب کچھ کر سکتا ہے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو تیسرا گھر بھی اللہ کا اللہ کی مرضی سے تعمیر ہوا تعمیر کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پہلا گھر بھی اللہ کی مرضی سے تعمیر کرنے والے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی نبی کا جد المبیا ایک طویل سلسلہ انبیاء کے جد امجد ہیں اور دوسرا گھر بھی اللہ رب العزت کی مرضی سے اللہ کے نبی نے تعمیر کیا تیسرا گھر بھی اللہ کی مرضی سے اللہ کے نبی نے تعمیر کیا تو جو بھی اللہ کے گھر تعمیر کرتے ہیں اللہ رب آسمان سے گواہی دیتا ہے کہ پہلے ایمان ہے اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ اہل ایمان ہے اس لیے اہل ایمان اپنے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے اپنے ایمان کی گواہی دینے کے لیے اپنے ایمان کی سچی شہادت دینے کے لیے اللہ رب العزت سے وسیقہ لینے کے لیے کہ میں مومن ہوں اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لے عملی طور پر بھی مالی طور پر بھی اور ہر اعتبار سے تعمیر دو طرح کی ہوتی ہے اللہ رب العزت نے زندگی بخشی تو آئندہ اس کا بیان کریں گے تو ماں توسیع صحیح اللہ بلّہ علیہ الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات يهده الله الله فلا فلا له له له هادي وأشهد وأشهد أن أن لا لا إله إلا وحده شريك محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة إن الله وملائكته نئے على النبي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 وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك روف رحيم یہ ہفتہ وار بازار ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس کی کچھ خوبیاں ہیں کچھ خامیاں ہیں خامیاں اس کی سب کو معلوم ہے کہ سودے لوگ کہتے ہیں کہ معیاری نہیں ہوتے تو تھوڑی بہت گڑبڑ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایمانداری کی توحیق عطا فرمائے سب کو ہم خامیوں کی طرف دیکھنے کی بجائے خوبیوں کی طرف دیکھتے ہیں خوبیاں یہ ہے کہ یہاں داخل ہونے کا ایک نظام ہے نکلنے کا بھی ایک نظام ہے باقی مارکیٹوں میں یہ نظام نہیں ہے پرچی لے کے داخل ہوتے ہیں پرچی لے کے نکلتے ہیں اور بہو بھی مقرر ہے ریٹ بھی مقرر ہے اس کی خلاف ورزی بھی نہیں ہوتی یہ بھی باقی مارکیٹوں میں نہیں ہے باقی ہر جگہ اپنی مرضی چلتی ہے یہاں ایک نظام ہے اس نظام کے تحت سودے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی مہربانی سے یہ مسجد جو اس بازار کے پڑوس میں واقع ہے یہاں بھی ایک نظام ہے اور اس نظام کی ہمیشہ اللہ کی توحید کے پابندی ہوگی بات بھی میں جاری اور نظام بھی میں جاری وقت بھی پابندی آنے جانے کا بھی پورا احترام اس لیے اس کو کسی اعلیٰ ترین مارکیٹ کو جس طریقے سے لیتے ہیں اسی طریقے سے اس محسوس کو لیں مت سمجھے کہ بات لمبی ہو جائے گی بندے آ رہے ہیں لمبا کر دو خطبہ اپنے وقت میں شروع ہوگا اپنے وقت پر ختم ہوگا اس لیے کوشش کیا کریں کہ وقت ضائع کیے بغیر دین سیکھنے کے لیے دین کا علم سیکھنے کے لیے سارا سارا دن پورے سات دن دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں ایک دن میں جو تھوڑی سی اللہ رب العزت پر پہ پابندی لگائی ہے میرا دین سیکھنے کے لیے تو اس لیے کوشش کرے کہ پہلی فرصت میں پہنچے اذان کی آواز چارنے پڑے سب کو چھوڑ کے فوراً مسئلے پہنچ جائیں دو دو چار دو کام کی باتیں بتائی جاتی ہیں اللہ اس کے رسول کی طرف سے وہ سنیں اور ان کو یاد رکھیں اور کوشش کریں کہ آگے پہنچائیں خود آئیں دوسروں کو لانے کی کوشش کریں اور جو کام کی بات ہے پڑ جائے اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں انشاءاللہ شاء اللہ اللہ کے ہاں ایک مقام حاصل ہوگا توفیق اللہ رب العزت کے ہاتھ میں رب ن فرلنا ولی کلی ندی ن تھو نا بل ایمانی ونا تجانسی کلو بنا دل ربنا کرو فوری ربنا ہلنا مجھنا وزریاتی نیونی ول رب نلنا ولی والئی ولیل مومینی ن یو مو مبنا فرلنا وری والدنا ولیل مومینی ن یو می کلب اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا بشفائك ودعنا بدوائك اللهم اللهم نعوذ بك من والجنون ومن سيء بارك لنا فيما رزقتنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك نا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وق بفضلك عمن سواك اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت